ہم نے علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو رات و رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ڈر